کیا عورتیں تنہا سفر پہ جا سکتی ہے کیا کیا عورتیں تنہا سفر پہ جا سکتی ہے اگر جا سکتی ہے تو ان کے لیے کچھ وقت کا یا کچھ فاصلے کا حد مقرر ہے کیا کیا وہ ایک دن کا سفر ہے تو کر سکتی ہے یا اتنے دنوں کا اتنے فاصلے کا سفر ہے تو تنہا سفر کر سکتی ہے اور حجر بیت اللہ کے لیے وہ تنہا جا سکتی ہے کیا یہ میرا تین سوال ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالے گی تو بہت مہربانی ہوں گی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر ہے بھائی کا آج درست ہوا مسئلہ یہ ہے کہ عورت تنہا سفر پر یہ جو تھوڑا بہت سفر ہے وہاں جا سکتی ہے بازار مسجد میں یا کسی رشتہ کے گھر یا چھوٹا سفر ہے تو وہاں جا سکتی ہے لیکن بڑا سفر جو ہے تو سفر شری کہا جاتا ہے تو اس سفر پر نہیں جا سکتی کہ حج کے لیے بھی اکیلی نہیں جا سکتی بجائے ثواب کے گناہ ہوگا کسی محرم کے ساتھ حج کرے محرم کے ساتھ سفر کرے یہ جو یعنی سفر کا سفر ہے یا ایک دن کا سفر جس کو کہا جاتا ہے وہ تو بہرحال کر سکتی ہے وہ اب یعنی کیا نام ہے اس کا فتنے کا دار نہ ہو اور فتنے کا دار ہو تو تھوڑا سفر بھی جائز اکیلی کے لیے نہیں جی منیر قریشی بھائی جی جناب